بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام وہ عباطف اور چیزیں جس دنیا میں حاصل ہو جس دنیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے پہلے ایک خاص شکل اور صورت اللہ کے ہاں موجود ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز دنیا میں آتی ہے رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ یہ ملک تباہ ہو گیا ملک کو ترقی مل گئی جگہ پہ ایسے ہو گیا اور کسی علاقے میں تعداد ہو گئے تو یہ سب کی سب چیزیں پہلے اللہ کے یہاں ایک عالم اور ہے ایک دنیا اور ہے اس دنیا میں پیدا کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں نازل ہوتی ہیں اور شاہ احمد اللہ کے اس جملے پر بہت بحال ہے اور حضرت احمد اللہ نے جو سیکھا ہے بالکل درست ہے کہ چیزوں کی ایک خاص صورت اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس دنیا سے اس دنیا میں وہ چیزیں آتی ہیں اور سمجھنے والے اسے اس وقت سمجھتے ہیں جب انہیں وہ زبان آتی ہو کس طرح چائنا کی ایک زبان ہے جاپان کی ایک زبان ہے اور ہندی ایک زبان ہے ہم لوگ نہیں جانتے اردو ایک زبان ہے اور چین والے نہیں جانتے لیکن اگر کوئی اس زبان کو پڑھ سکتا ہے جو یہاں کا ہے چائنا کی زبان پڑھ لے اور چائنا والا اردو پڑھنی جان جائے اس لیے تو یہ کیا چیز لکھی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اسی طرح لگانا چیزیں نازک ہوتی ہیں ان کی بھی اپنی ایک زبان ہے اب یہ زبان کس انسان کو آتی ہے کس کو نہیں آتی مسئلہ اس آپ جا جاتا ہے کہ سلام کو وہ زبان آتی تھی اس لیے انہوں نے خواب یہ جو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یا اور بھی ان کے سامنے بیان ہوئے تو انہوں نے اس پر کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے مملکت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتائی یہ خوابوں کی تعبیر ایک مستقل زبان ہے اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ انسان دے کہ وہ خواب کو دیکھے اور پھر اس کی اصل حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا میرے خواب پر دو کنگن رکھے گئے اور سونے کے کنگن میں نے تو مجھے رشتے نے کہا کہ آپ نکال کے تھوک مار مجھے بڑی ناگوار گزری یہ بات میرے ہاتھ کے سونے کے کنگن ہے اور میں نے فون مار لی اور وہ دونوں کنگن ہو گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو آدمی ہیں جو میرے پاس نبوت دعویٰ کریں گے اور ان کی نبوت اڑ جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا وہ جھوٹی نبوت جو تھی وہ سونے کے کنگل کی صورت میں دکھائی گئی کہ سونے کے کڑے ہیں اب یہ خاص زبان ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی اور اس کی انہوں نے تعبیر کی شاہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں اچھا اچھائی اور برائی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کی عام انسان میں ایک صورت ہے اس کی ایک کو بھی ہے جیسے ابراہیم علیہ سرات وسلام نے خوف کے ساتھ اپنے بیٹے کو دبا کر رہے ہیں جو انہوں نے اس خوف کو السلام نے خواب یہ دیکھا اپنے بیٹے کو دبا کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ ذبح کرنا دیکھ رہے تھے اسی پہ انہوں نے عمل کر لیا بیٹی کو لے آئے اور ذبح کرنے کے لیے لے آئے اس کے سب نے یہ لکھا ہے سلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور انہوں نے بیٹے کی ذبح کو دیکھ کر جو گئی ہے اس نے عربی رحمت اللہ نے اس چیز سے اختلاف کیا ہے اور اس نے عربی رحمت اللہ جس کو اس کے اشتہار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ردا کرنے کی تعبیر یہ تھی کہ آپ رجا کیجیے ایک جانور اور پھر سلام السلام نے ہی اس خواب کو یہی سمجھ کر نے اپنے بیٹے پورا کرنے کے لیے جو چاہ دیا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خواب خوابی رحمۃ اللہ کی رائٹ سے عام طور سے اختلاف کیا ہی نہیں گیا تو ان کی اگر کوئی اختلاف کرے تو یہ کون سی کفر کی بات ہے ایسی بات ہے آپ کی تعبیر ہے انہوں نے یہ سمجھا کسی نے یہ سمجھا تو شاید رحمت اللہ سے جو کہنا ہے نا حقیقت کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں چیزیں بنتی ہیں پھر اس کے بعد بنا حاصل ہوتی ہیں شاہ رحمۃ اللہ نے خود ایک کتاب القوم جلی جو ان کی سوانح یہ یہی شاہز احمد اللہ کی زبانیں دنیا میں شاید نہیں تھی ختم ہو گئی تھی ایسے لگتا تھا شاہزاد احمد اللہ کی کوئی ایک کتابیں اب تک ایسی ہیں جو زبان ہندوستان کی جو زبانوں میں موجود ہیں کچھ چیزیں پاکستان میں بھی موجود ہیں لیکن ہمارے یہاں وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ شاہز احمد اللہ کی کتابوں پر تحقیق کرتے میں جمع کرتے یا چھاپتے یا کچھ کرتے تو اس کتاب کے نسخے کے لیے ہم پولی گئے لڑکوں سے تھوڑے سے پاس لے پایا جیسے پیجے کا نظر آم اپنا فاصلہ ہے سے تو کاپوری گئے کتاب ہم نے کے لیے انہوں نے کہا کہ دلی میں چھپی ہے دلی گئے تو شاہ علی صاحب رحمت اللہ کی خانقاہ میں شاہ زید صاحب رحمت اللہ اس وقت تیار تھے تو انہوں نے بھی اس میں انہوں نے شاہ رحمت اللہ نے عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک چیز کو آج میں میں دیکھا اور پھر اس کے بعد مالی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ شاہد اللہ رحمت اللہ کو اللہ راستہ نے جتنا ساحلی علوم سے نوازا تھا اتنا ہی باطنی علوم سے بھی نوازا تھا شاہ رحمت اللہ نے کمال تھا بھی ان کے کمال کے تھے اور ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پہ بھی اس کو بہت کچھ کیا تھا انہوں نے اپنا ایک واقعہ رکھے علاوہ تحریر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے موت کو دیکھا نازل ہوتے ہوئے اب یہ موت کو ناصل ہوتے ہوئے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو موت آتی ہے مریض سے آتی ہے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ماں باپ سے کسی پہ آتی ہے تو آپ ایک چیز دیکھتا ہے لیکن اسی کی تو زبان سمجھ نہیں آتی اس کی اس کی تعلیم کا نہیں جاتا ہے سوچتا ہی کیا بات پہن گئی ہے پھر جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ چیز تھی جو آپ مجھے بتائی گئی تھی علیہ بچے اس سے پہلے یہ بات کہ دوسری ایک خواب کی بہت سب سے اچھی قسم جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جو کچھ خواب میں دیکھے اسے پھر عالم میں بھی دیکھے نے دیکھا کس کیا لڑکے کی ملاپت ہوئی اور پھر کچھ دن کے بعد وہاں لڑکا پیدا ہو گیا بات بہت اس سے درست آئی ہے سب سے اچھی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کافی رات ہوتی ہیں انہیں سمجھنا ہوتا ہے ان ان میں سلما روپیہ اپنانا کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک ہے اتنا خراب کے میری گول میں ڈال دیا گیا ہے وہ سچیاں خراب سے اٹھ رہی پریشان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا کوئی پریشانی کی بات نہیں اس کا کٹیا ہے فاطمہ رضی اللہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اور معصوم سے گول میں اٹھا دوں اب ہے کیا یہ دوسری صورت ہو گئی نا جب آپ کی زبان ہے ایک اور زبان ہر آدمی سمجھتا ہے مگر میرا آنا بہت سے لوگوں نے لیکن اللہ نے سطح میں موت کو نام دیا دیکھا بغیر کسی تنقید کے بغیر نکال کے بغیر میں نے زور کی نماز کرائی اور پھر میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور بیمار تھا اور کچھ دیر پھر مجھے پھیلا اس کا انتقال ہو گیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ اس موت کو دیکھا تھا حاصل ہوتے ہوئے وہ موت واقع ہو گئی تو یہ وہ چیز ہے جو فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے پھر جو ماتے ہیں کہ قول مجفر الملزم بنا کے اور اسی طرح میں تو عجیب و غریب باتیں ہوں اس کتاب میں جمہور کی رائے سے اکثر کروں گا ان میں سے ایک چیز تقدیر لازم کے بارے میں بھی تقدیر لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر کے کہنے ہی پوری ہونی ہی ہونی کوئی صورت نہیں ہے اس سے چھٹ جانے کی تقدیر کی حقیقت تین قسمیں ہیں تقدیر ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کروانے کی کیا ایک تقریب کو ہے سر آنند شرط کا تقریب اگر یہ کرے گا تو یوں کر دو یوں کرے گا تو یوں کر دو نہیں کرے تو اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گناہ کرے تو اس گناہ کی وجہ سے سر ختم کر دیا جائے اور جس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا کو شبہ بعض گناہ انسانوں کے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ختم کر دیا جاتا ہے اور تقریب کی تیسری قسم وہ ہے محققین کے نزدیک جو صرف اور صرف اللہ کے اپنے ہی دل میں کسی اور وہ تصویر کی وہ قسم ہے جسے لوگ محفوظ میں بدل دیا جاتا ہے ایک چیز طرح اللہ نے مطابق کہ یوں ہوگا اور پھر اللہ کے علم میں ہے کو خدا دے گا یہ ہے رحمت اللہ موقف اور محترین جو ہیں قرض کی طرف ہے آتا کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ دیکھیں گے تو محبت شیعہ میں سے ہے لیکن یہ نہیں اعتبار اس کا پانا بہت بلند ہے اسی طرح دنیا کے استعری مشکل ہے اس کا فائدہ ملا مریض نے روس اس نے بہت سی گمراہی کی باتیں لکھی ہیں یہ سب لوگوں کو یہ جینا ہے ان لوگوں کتابیں اسی قسم کے فائدہ ہیں اور کا سامنے رہنا تجارت کی قسم کے فائدہ ہے اور یہی کہا کہ تقدیر کی ایسی قسم ہے اللہ یہ حدیث میں آیا ہے جو چاہے میں اضافہ کر دیا جائے جائے اس کی رزق میں برکت ہو تو ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور ہوتا کیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا ساٹھ سال کی عمر میں مر جانا تھا محفوظ پہ لکھا ہوا تھا اسی سال کی عمر میں مر جانا تھا ستر کی عمر میں جس عمر میں مرنا تھا اللہ کا آگاہ یہ کروڑوں اربوں سال پہلے جو تقریب لکھی گئی اللہ کو علم تھا کہ جب اس کی موت پر خاص مثلاً جو انیس سو نبے لگائے گا تو ہم اس کی تقریب کو نظر کر نبے کی موت کی بجائے کسے موت دے دیں گے دو ہزار دس میں دے دیں گے اسی کے سجنے والے بہن کے پاس نہیں کی اسی طرح کسی انسان کی موت دو ہزار دس میں لکھ دی ہے اور یہ پانچ دعا پانچ سے ہوتی ہے اللہ قبول کر ہیں تو اگر بڑھا ماں باپ نے دعا کر دی کسی بزرگ نے دعا کر دی وہ عمر بڑھ اور ایسی بڑی ہزار پندرہ اللہ چلی گئی اللہ تعالیت میں دعا کریے دو ہزار نے لکھا ہے لہٰذا اس انسان کی موت واقع ہو جانی چاہیے لیکن اللہ کے یہاں جو چیز بدل دی گئی تو ان کو بے روزگار کیا جاتا ہے بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو تیسری قسم کو بتاتے ہیں ایک دو چیزیں آپ کر دیتے ہیں آج کل جب عقائد کے بیانات ہو رہے ہیں وہ کوئی اسی کے قریب قریب ہو گئے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا اور آج کل جو بیانات آ رہے ہیں اس سے وہ اس کے اخلاقیات کا آخری حصہ یعنی تقدیر کے متعلق ہے تو تقسیم تو ان بیانات میں کسی نے سننی ہو تو سن لے باقی وہ تقدیر جو بدل جاتی ہے وہ آپ طریقے میں ہمیں دیا ہے کری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ پر فرمایا آپ کے کام تو اپنے رشتے داروں کے پاس جوڑ کے رکھو اللہ آٹا تمہارے لیے تمہاری عمر نظر دے دے گا اسی طرح جس میں آتا ہے کہ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا اور کسی نے اسے دعا کی تھی تو اگر آگے کرنا ہے تو معاف کر دو جگہ کے دیش کو اسی طرح سمجھل سے کہانی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے مطالعے کے نظر سے نہیں اور باپ کے روپی کے اگر کیا آنکھا ہے حافظ عبداللہ کا سے لاہور کے اور وہ بتاتے تھے اور معصوم کا علاج رہا تھا تو سجن خانقاہ میں واقعہ ہوا کہ انہوں نے حضرت مفتی کے خانقاہ کے اور بہت بڑے اہل میں سے تھے تو انہوں نے حضرت درخواست کی کہ اگر لاہور جا رہا ہوں لکھا ہے اور وہاں کے واپس کرنے کا اجازت دے دی مختلف تحقیق لاہور کو گئے اور لاہور میں کسی براہمن کو دیکھا اس کے بعد براہمن نے کچھ باتیں کرنی شروع کی اور انہوں نے براہمن کی باتوں میں آ کر اسلام کو چھوڑ دیا اور اس براہمن نے ہفتے کے بعد رکھا اور اس نے کہا کہ یہاں سے آئے واپس چلے جاؤ اور دین ہمارا ہے اور جا رہا ہے تین کی دعوت اکیل اور اس مفتی تھے تجدید رحمت اللہ کے ساتھ کو پڑھاتے تھے سب کچھ ہوتا تھا بڑے بڑے لوگ دور سے اس کے بعد آتے کان خان کر کے پجاری پر سب ان کے بعد گاڑی ہوئے گیرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور جا کے تجدیدی رحمت اللہ وغیرہ سے کہنے کہ یہ سب باتیں نظر آئے ملتا ہے جب تم بلاتے ہو اور ہندو بات کرتے ہیں اور دور کر کے پوچھنے لگے حضرت نے دیکھا کہ کچھ کہا اور جب معصوم کا پیغام مینار کرتے ہم نے جو اپنے استاد کی حاضر دیکھی تو میں بڑا کرتا ہے اور ہم نے والد کا کہا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ عورتین کی کا دین ایمان کا مزاج ہو تو والد چپ رہے ایک دن فجر کی نماز کے بعد مراقبہ تھا تو اس سے نقصیا کی جو مراقبات تھے حضرت اپنا جو بھی مراقبہ تھا کیا پھر اٹھے تو فرمایا کہ مبارک تو تمہارے استاد ہیں اس کی ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں خرماتون کا نظر اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے خاندان کوئی مندر بنا تو واپس سے لگے تھا آ کے کہ یہاں تو دین آپ کو ماننے والا کوئی نہیں اور جب لاہور پہنچے تو ہفتے دور کے بعد پھر آ گئے اور آپ کو پھر جدید احمد سے ملے توبہ کم ہوئے بہت زیادہ اور نظامت ہوئی تو سارے خان صاحب سے خوش ہو گئے تو لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بہت کیا آپ نے کیسے فرما دیا تو اس کے درمیان مراقبے میں جب تھا مجھے اللہ طرف سے یہ الہام ہوا کہ تو اس وقت جو دعا مانگو اسے قبول کیا جائے گا میں نے کیا کہ ان سے شخص عبد اللہ کا مرتبہ ایسا تھا کہ خدا رحم کی دعا ایسی قبول ہو جاتی تھی کہ لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی تو مجھے وہ مقام دے دیا جائے تو مجھ سے فرمایا گیا کہ تمہیں وہ مقام دے دیا جائے کہ جب مجھے احساس مقام فائد ہو گیا غور کے مقام پہ میں نے سے درخواست کی کہ مفتی صاحب کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے اور دین چھین گیا ہے ان کا تو انہیں دین دے دیا جائے اسلام چیز سے وعدہ ہوا تو اگر حالت مجھے جواب آیا تو ایسے ہو جائے گا تو میں نے تمہیں اس بات کی مبارک بات کی کہ میری دعا سے ان کی تقریر کر دی گئی تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے پوچھا اس کی دشاپ سے کہ حضرت آپ کے پاس کیا ہوا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں میں جا رہا تھا تو ایک براہن تھا اور کی عبادت کر رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیسے گرے ہوئے جو لوگ ہیں اور میں سوچا مجھے دین ہے اسلام ہے سب کچھ ہے تو مجھے فوراً احساس ہوا مواد اندر سے جا کے لیے دین کو اپنا دیا ہوا تو میں نے جن کے اندر کھانا بھی دے دوں گا یعنی اس کو بھی سوچا اچھا کہ یہ اللہ کا جانا ہے سمجھا کہ یہ اپنی چیز ہے تو ہم بھی میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ان مکان کے خواتین آماد کا کاروبار آدمی پر ہے کہ آپ کی مرتا کس چیز پہ ہے یہ ہے اصل بات تو اس کی تکلیف کی یہ جو قسم ہے اس کا حدیث بھی شروع ہوئی ہے لوگ کہیں گے کہ واقعات کو غلط ہو کر ہم کو سنپادت کرتے ہیں حدیث میں اگر اس کی اصل دیکھنی ہو تو آسم علیہ صلاح السلام کی بڑی طویل حدیث پر یہ آسمی کتاب ہم صدر میں جس کو نقل کیا ہے اور کتابوں میں بھی آئی ہے ایسے آسم علیہ صلاح السلام کو ساری عام دربار میں دکھایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں جنہیں ہم نے ضرورت دینی انہوں نے ایک بہت روشن چہرہ دیکھا غیر معمولی انداز کو تو انہوں نے رکھا کرنا یہ کون ہے تو فرمایا گیا کہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کتنی ہے تو جواب ملا کہ سات برس تمہیں کیا ہوا میرا بیٹا داؤد علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے زمانے کے لوگوں کی عمریں سو سو سال ہوں گی اور میرے بیٹے کی عمر سات سال ہوں گی یہ کم ہے گئے اور پھر دیکھتے کیا کہتے ہیں آپ کی زندگی میں پھر کسی سے اجازت ہو گئی تو تم دے سکتے تو انہوں نے کہا چالیس سال میری عمر میں خود سے دے دیے جائے لگا کے کر رہا اس چیز کو لکھو اور اس سے دستخط کرو اور وشن کے بعد پر بہت لگاؤ اور اس تحریر کو محفوظ رکھو تحریر محفوظ ہو گئی جب دو سو سات برس کی اپنی عمر کے پورے میں رشتے آ گئے انہوں نے کہا سورج چلے اور جہاں سے زندگی مزید چاہیے بتا رہا عادت درخواست دیں ارد کریں تو حضم علیہ السلام نے تعلق سے کہا کہ میری عمر کو نو سو سات سال دیا مجھے ایک ہزار سال دیے گئے رشتوں کو نہیں بتا کہ چالیس سال کا دن کنواں گیا نشا کرنا کیا کریں اربان کی چیز ہو چکی ہے تو انہوں نے کہ رولا ہے نا تو یہی جڑی کر اس کی اولاد کو کر جائے گی نصیحت تو ہوئی ہے تو اس کی اولاد کی بھول جایا جائے گی اور اسی دن کے لیے ہم نے تحریر لکھوا دیول ہے کوئی اس پہ ہے یہ تحریر لے جا کر دکھاؤ تو جب تحریر دکھائی گئی تو ان کے السلام خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ کہا اچھا ہم اسے بھی پیاری خاص دے دیتے کہاں وہ تقریب جو کرتے ہی ہے نہیں بدلی لگا رہا اور یہاں پر چالیس سال کا اضافہ ہو گیا یہ ہے وہ چیز کہ تقریب کی تیسری قسم ایسی ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ تقریب کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی ہے اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کے ترقی فرمایا اس سے تکلیف بدل جاتی ہے اسی طرح لوگوں کو بتایا کہ کوئی آپ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے دعا نکلتی ہے اس سے تکلیف بدل جاتی ہے اس طرح کی بہت چیزیں ہیں اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے جملہ لکھتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ میں کتاب ایسے ایسی چیزیں بیان کروں گا جو تمہیں نہیں معلوم ہوں گی کہ ایسے جو آم کی خبر ہو جو آج بھی آج ہے اور پچھلے سبق میں جتنی چیزیں آئی تھیں اس کی طرف دکھا رہا ہے اور وہ چیزیں وہ تھیں جو اوپر گزرگی کا طرح آنا کا تجلی کرنا پھر ایک ایسے آدمی نثار کا ہونا پھر اسی طرح جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کا جسم بن جانا جو جذبات ہے ان کا جسم بن جانا سارا بن جا رہے ہیں میری ضرورت نہیں کہ میں ایسی بات کرتا اللہ یہ کہ میں جب آیا ایک کے نام کے آس دیکھے تعلیم کو دیکھا اور تعلیم حسن کی اس میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن سے یہی باتیں ثابت ہوتی ہے جماعت کے نے سننا اور میں نے دیکھا بہت لباس کی جماعت ہیں جو اہل سنت جماعت کے خواص میں تھے ہیں اور میں نے دیکھا کہ سنت جماعت کے بڑے علماء وہ بس آگاہ جو انہیں علم دی ہے اس کی وجہ سے ہی کافی پیسے رہے ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے قاعدے بھی بنائے ہیں تو تب جا کر میں نے اس کتاب میں ان چیزوں کو لکھا اب شہر صاحب نے تمہارے سے یہ کہنا کہ آیا آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آزاد اور قابلین رحمہ اللہ وہ سب بھی کہتے ہیں کہ یہ آیا تھا حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کروایا ہے بالکل درست ہے پہلے بھی لوگ ایسے تھے جو ایسی چیزیں کہتے تھے اور میں بھی رہے ہیں لیکن کسی آدمی نے ان چیزوں کی بنیاد پر اگر کوئی متعین کتاب ہے تو شاہد احمد اللہ کے غالب پہلے آدمی ہے ان سے پہلے کسی نے ان چیزوں کو جمع نہیں کیا شاہد احمد اللہ کا مقابلہ تو سیکھا بہت جو کچھ بھی پڑھتے ہوں گے اور ساتھ رحمت اللہ علیہ اس سے جو ہے نتائج کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے اس وجہ سے تعلیم وغیرہ زبان کے لیے ان کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں تھیں مثلاً اب آگے مثال ہے آدمی میں آپ کو کچھ کریں گے کہ آدمی مثال کیا چیز ہے آدمی کا انتظار ہوتا ہے روح کہاں جاتی ہے پھر اس میں ہوا میں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیسے واپس ہیں رحمۃ اللہ کے تفصیل سے ذکر کریں گے اور یہ بات کہا گئی احمد اللہ کے دور میں بھی تھی کے دور میں بھی تھی اور غور اور غور کے حضرات کی چیز کو لکھا شاہدہ اللہ ہے پارلی میں واقع روایت کرتے ہیں تو چونکہ یہ جب مدینہ منورہ گئے تھے تو انہیں حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے باتیں کرنے کی طاقت نصیب ہوئی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ان کا تعلق وہاں رہا جس کو انہوں نے الرحیم میں جمع کر دیا عبد الرسمین مبشرات النبی الامین کے نام سے شاہ رحمت اللہ نے کتاب کی ہے اس میں انہوں نے کوئی چیزیں نقل کی ہیں ساری قدرتیاں جو ہیں ارمین کے ڈیزائن میں پیش آئی تو یہ بات پہلے لوگوں میں بھی اور جمر عبد السلام کے زمانے میں قائد کر دیا اور اس حاضر عبد السلام کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اور کیا تو عمر کے حالات کے ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ کو خواب میں اور آپ سے فرمایا کہ عمر سے جا کے کہنا کہ بارش ہو جائے گی مگر وہ آخر سے کام لے تو عمر کے اللہ کو جا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سے کام لو بارش ہو جائے گی تو عمر علیہ السلام سوچتے رہے کہ وہ بڑے اور کہنے لگے اللہ کس بات سے گواہ ہے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں خود نہیں کام دیتا رسول اللہ صلی اللہ کس طرح کی وضاحت نہیں کرا چلتی مثال سے اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے وہاں سے رضی اللہ کو چلتی نہیں کیا رضی اللہ علیہ اسلام نے قبول کر لیا تھا تو پہلے عیسائی تھی وہ مسلم قبیلے تھے پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی تو وہ ایسے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری دن مجھ سے کہا کہ آج میری شہادت ہو جائے یہ لوگ مجھے مال ڈالیں گے تو میں نے ان سے ارد کیا کہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ممکن ہے تو انہوں نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور وہ کر ادھر رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم کچھ کھاؤ گے تو میں نے کیا روزے سے مجھ سے فرمایا کہ تم سے ہمارے پاس پاس کرو یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا کسی ڈیوائرمنٹ کے بارے میں پاس کرو گے خبر کی یا کیا کرنا کا اظہار کروایا دونوں سے اوپر یہی کرتا تھا کہ شہید ہو جائیں گے حضرت اللہ کی شہادت ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ کی یہ جو شہادت ہوئی ہے روزے کی بات ہے اگر ان کی بات کو مانا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے دوسرے دن ہو گئی یعنی گیارہ دلح کو یا بارہ دل سے شہادت ہو گئی تھی یہ بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو پانچ دن روزے کے لیے ممنوع ہیں ان میں سے بڑی کے دو دن ہے یہ بھی ممنوع ہے روزہ نہیں نہیں رکھا رکھا جا جا سکتا سکتا کھانا اور عثمان رضی اللہ کے معلوم ہے تو تو بہت روزے رکھتے یہ نہیں کہا جا سکتا اتنے بڑے مسئلے سے اور کسی نے میں بھی نہیں نہیں روزہ معاشے بڑے یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحافی رضی اللہ کے مسئلے سے سب کر لیجیے بے خبر ہو تو دوسرے بتا دیتے ہیں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس جو روایت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے کے مطابق ایسی چیزیں آئی ہیں تو اس لیے بات ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ کی شہادت جو تھی وہ اٹھارہ سے جس کو ہوئی تھی وہ گیارہ بارہ کی بات نہیں تھی اس لیے تاریخ میں جہاں آتی ہے نا بات یہ سوچ کے اس کو پھر قبول کرنا چاہیے اسی طرح رحمد اللہ کے احمد رضی اللہ عما تباہ کر رہے تو تباہ کے دوران کرپا کر دیں کہ میں نے ان سے ایک رشتے کی بات کی تو کے ضلع رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور رات میں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا تو انہوں کیا کیا کہ آپ نے جواب میں کوئی بات نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر طلب آتا ہے وہ دیکھتا ہے اس طرح کے الفاظ ہو جائیں کوئی بالکل بےئل بات نہیں ہے لیکن اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اور یہ الفاظ روحان کے ساتھ جائیں گے یعنی یہ ہے وہ چیز جو سو کرام آئی کہتے ہیں وہ جو دائرۂ کا مراقبہ ہے رقش بندیوں میں اور باقی تلاس میں مراقبہ اس واقعات سے کہتے ہیں وہ اسی سے چیز ہے اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صوفی اور تصوف بڑی چیزیں آپ کے آگی تو دیکھ جن نتائج تک صوفیہ پہنچاتے ہیں اس کا ذکر تعلیم کیا کیا صحابہ کرام کے انجام کو چلا آتا ہے ایسی بڑی چیزیں لکھا تھا بچے مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر تم کچھ دن کے لیے یہاں آ جاؤ تو سجنی اب اللہ اس حق سے ملنے کے بعد دونوں بھائی رحمت عظر سے دوسرے بھائی کی دونوں علیہ نے انہیں مراقبہ رات تلقین کروایا اور مراقبہ رات کی تلقین کے بعد جب اجازت ہو گئی حضرت سے تو انہوں نے کیا حضرت میں سلوک طے کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں میں بہت رہے جنہوں نے سسٹر اشتیا کا سلوک طے کیا پھر انہوں نے سسٹر ہندیا کا سلوک بھی طے کیا اور بہت لوگوں نے اس کے بدنام کیا گنگوئی نے اللہ وسلم خود کرواتے تھے کہ میں نے بیٹھ کرنا چاہتا مطلب تھا کہ آپ کو غنی صاحب جلدی رحمت اللہ سے حدیث کی وجہ سے کھڑی کیا میں چاہتا تھا کہ سسٹر نقشبندیا میں بیٹھ ہوں مگر حج کا رحمت اللہ کی طرف کھینچ لیا اسی طرح محمد خاطر رحمت اللہ تھے مارکٹ کی مقام تھی ان کی کانٹا لکھانا بھون میں تین آدمی بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ کے تینوں کے تینوں ایک جگہ جمع تھے آپ شہید رحمت اللہ اللہ کا صاحب مکی رحمت اللہ ہے اور محمد خانی رحمت اللہ ہے تو محمد خانوی رحمت اللہ کو خلافت اپنے شہر میں محمد صاحب رحمت اللہ سے بچے مل گئی تھی اس کے باوجود اس کے بعد ہم نے سہ رشبندیا کا سلوک طے کیا اگر مرضی رحمت اللہ کی نیت یہ نہیں تھی انہوں نے سلسلے میں خلافت پائی اس کے بعد بھی انہوں نے فائل ظاہر کی اگر میں سلسلہ رشبندیا کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے اللہ کرو جو ان کے شہر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جس مراقبے کی تمہیں تعلیم دی ہے تمام تراکم کی انتہا یہی اور یہی اسی پہ ہو جاتی ہے اس محنت کرو اس میں مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے تو اگر فرماتے تھے کہ بس میں اس مواقع پہ محنت کرتا رہا اگر مکی احمد اللہ کے سارے بزرگوں نے اس لیے یہاں سے سارے بزرگ وہی سے دل آپ بیٹھ ہوتے تھے اور اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلہ بندیا کا سلوک طے کیا اور پھر اس کے بعد میں پہلے خلافت میں سلسلہ بندیا نے ملی پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ سے اور شاہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ کو سید صاحب رحمۃ اللہ کو سلسلہ بندی تھا پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹھ ہوئے ہیں میری صاحب احمد اللہ نے اجازت ملی چشتی اور پھر میں بندی ساری چشتی کافی ہوئے سوائے ان کے جو احمد اللہ احمد الدین صاحب احمد اللہ ہے جو یون کے موقع تھے بتایا یعنی کے لندی اور الرحمان کا رحمت اللہ خارجوں کے بہت بڑے بھی پنکھے لکش بندی تھے اسی طرح آگے دیکھ لیں تو یہ رائے پور کے رات میں رحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ سے وہ پہلے لکش بندی سلسلے میں خلافت پا چکے تھے اور ان کے شہر سے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کرنے کے بعد انہیں کچھ محسوس ہوا کہ مجھے مزید کہیں حاضری دینی چاہیے پھر وہ گنگو حاضر ہوئے اور گنگوئی رحمت اللہ انہیں خلافت ملی یا صابریہ سلسلے کی پھر ان کا شاہ رحیم صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے طلبا منصور امانی اور عبدالحسنی نظری نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے کے سارے جو چشتی صاحب میں لیکن اس سے پہلے ان کے اندر نے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک اتنے بڑے لوگ تھے علم بھی تھا علم تناخیر میں اس کے باوجود دو دو سلسلوں کا اذکار مراقبہ ابھی یہ فیشن چلا ہے اب یہ فیشن کا بغیر سلوک طے بغیر کسی اللہ کے نیک بندے کے جوتے کھائے تو اس کے لیے یہ تراہیاں زیادہ آ رہی ہیں اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلوک کیا ہے صابر میں کیا کوئی ایک آدمی شاید یوگن کا ایسا نہیں ہوگا ہمارے بڑے بدلاؤ میں سے جس نے کہیں نہ کہیں سلوک طرح کیا اور سلوک اجازت خلافت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم رہا تو شاہ صاحب احمد اللہ جو کہتے ہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی نصافت دے رہے تھے کہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ایسی چیزیں اور بہت ایسی چیزیں مل جائیں گی تو شاہ صاحب رحمت اللہ جو کہتے ہیں آپ سب سے رویش جو حضرات کے اہل سنت کے خواب میں تھے ایسے سنت میں جو باپ تھے یعنی ان ان سے سے کا کا دور دور تھا تھا پہلے صاحب کرام رضی اللہ پھر یہ یہ یہ یوسف محمد محمد ذرا میں تھے سب چیزیں انہیں کی امام یوسف احمد اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے اب کسی سے غور ہے اس میں بہتر ہوگی کہ بزرگوں کی دعا رکھی اسے والدین کی دعا رکھی اللہ نے برکت دی تو آپ کو برکت کا نام سے بھی سوچتے ہیں بتائیں کیا چیز ہوگی اور برکتوں کے بھی کارن میں اتنی اتنی زیادہ جہالت ہو گئی ہے پہلے تو لوگ انکار کرتے تھے اس لیے کہ معقولات کا علم بڑھ گیا تھا اب تو معقولات کا علم نہیں رہا تو اس کے باوجود انکار کرتے ہیں اور یوسف رحمت اللہ کا حال یہ ہے ان کا انتخاب جو ہے ایک سو اسی جی کے قریب اور ان کے جو کتاب جو خراج ہے انہوں نے اگر اپنے وفات سے بھی پانچ سال پہلے لکھی ہو تو ایک سو پچہتر ہجری ہو گئی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے دادا حاضر نعین اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اور وہ بچے تھے اور اور چار تین تو انہوں نے دو سو برس کے بعد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا دست مبارک میرے دادا کا سر پہ رکھا اور پھر اس طرح کہ میں اور میرے خاندان والے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت موجود میں محسوس کرتے انہوں نے دو سو سال کے بعد یہ ہاتھ یہ چیزیں ہوتی تھیں کوئی خدا چیز نہیں اور یہ کتنی آئی ہیں کتنی آئی ہیں اس سلسلے میں کہ ان کا ان کا ان کا احاطہ بھی ہوا اور ان کا احاطہ ممکن ہی نہیں ایسا مظاہرہ کے نام کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گندم دے دی تھی یا جب کسی اور چیز کا نام دیا ہے نہ وہ یا کھجوروں کا نام دیا جانا ہے حدیث میں تو میں اس سے نکال نکال کے کھاتا رہتا تھا پھر عثمان رضی اللہ کے زمانے میں ایسی جگہ کی ہوئی تھی ہو سکتی رضمان اللہ کے زمانے میں ان کی شہادت کے بعد ایسی ہو گئی تھی اسی لیے اگر آپ کبھی غور کریں تعریف کو غور سے پڑھیں تو دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ یوں یوٹ کے دنیا سے اس طرح کوئی چن لیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد اگر صحابہ کرام رضی اللہ بڑی تیزی سے اٹھتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور ہنڈن سے پانی کا چلا گیا ہے اور کم بڑی وہاں پر بھی اللہ ان سے جائے گی اور دوسری جو پرستی ہوئی ہے یہ جب یہ جنگیں بات کی ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد ایسے رضوان والے لکھا ہوا رضی اللہ عنہ ختم ہو گئے فوج طور پر جیسے ورثر کچھ چاہتی ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں تو شاہ صاحب احمد اللہ سے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جو خواب ہیں یہ ان چیزوں کو مانتے تھے یوسف رحمۃ اللہ کے بعد پھر ترقی کا دور آ گیا ساپ کا دور آ گیا پھر ستا کا دور آ گیا پھر یہ نصب پانگ ان کا دور آ گیا امام اللہ علیہ کا پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا دور آ گیا دور کے ساتھ ساتھ جو ہے سنت کے خواب پہنتے تھے وہ ان سب چیزوں کے قائل تھے شاہجہاں کا حضرت کیسی بالکل لذن انہیں اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا تھا کہ وہ مونا بھی وہ یس مونا کباڑے آ رہے وہ کیا کرتے تھے کہ ان قبائل جس علم خدا نے دیا تھا اس کی بنیاد پر ایسے سنت اور جماعت فائدے لگاتے اب خدا کی طرف سے جو علم دیا جاتا تھا وہ علم کی وہ غریب ہوتا تھا وہ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے سکھائی جاتی تھی کمائے رسول یہ چیزیں یہ جو فاصلہ آتے ہیں نا اب تک اللہ کی طرف سے علم آتا ہے ہے دیا جاتا جتنی بڑھ جاتی ہے خدا کی طرف سے علم بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے اور جب طرف نہیں رہتی تو پھر علم بھی نہیں رہتا لیکن یہ خدا کی طرف سے علم باقی لوگوں کو دیا جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں اور جتنا انسان مستقل ہوتا ہے پھر جتنا باپ ہو اتنا ہی وہ گھر دودھ آتا ہے لگانے سب سے علم آتا رہتا ہے کیونکہ علم چیز ایسی ہے کہ ناپاک دل سے نازل نہیں ہوتا دل جب ناپاک ہو جائے مہاج کرتا تو پھر دن ڈوب جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ جو تھا وہ ایسے جنت کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس کے بعد جو عنوان باندھا ہے نا یہ بڑا ہے من ہم اب سننا اور نہیں ہے سنت کے نام در حقیقت کسی ایسے رقب کا جو کلام میں پاس سنگل مسائل مسائل زندگی اور کابل لے گا وہاں کام متعارف ہوا دن بے ضروری یا پھر یہ علاقے سنت جو حقیقت علم کلام کے کسی خاص مقصد ذکر کا نام نہیں بلکہ شہری ابلا نے اختلاف کیا ہے ان مسائل کی وجہ سے جو مقرر چارتیں ہو گئی اور ایسا ایسا گروہ بن گئے تو دین کی وہ باتیں جو بہت واضح طور پر قبر میں آنے والی تھیں اس میں دو کے مسائل آ اہل سنت جماعت کون ہے شاہ الحمد اللہ کی پچھلی آگے کو بہت سے کی ہے مگر یہاں وہ کہتے ہیں کہ بات کرتی ہے کہ اہل نے مسائل میں اختلاف کیا اہل اہل میں میں میں سے سے کون جنہوں نے اختلاف کیا مثلاً لوگ کا گنے گئے باوجود اس کے کہ مقدلہ کے بعد مسائل ایسے تھے جس کو کفر سے داخل کیا جانا چاہیے تھا مگر اس زمانے میں لوگوں نے کہا فتوا کی ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے خواہش سے ان کے مسائل آئے سے ایسے تھے ان کے آئے ایسے تھے اور پھر ان میں سے ہر ایک کی شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں اور ان میں سے ایک شاخ ایسی سنت جماعت کی ایسی تھی جس کو اس زمانے سے لے کر اب تک کوئی بھی باطل نہیں کرا دے سکتا اور ہر زمانے میں ڈبل رہا ہے اور یہ ایس سنت و جماعت کا جو نام ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ سننا اور آرام سنت و جماعت پانچ کی نام آ گیا ہو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نام تھا یہ مطلب جب جو مقصد ہو چکی ہے آج گران کہ کچھ چہرے سے آؤں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے اور جس طرح نے باپ یہ نامانی اس کی تفصیل کی جس نے کثیر وغیرہ نقل کی ہے اور اللہ کہ وہ کون ہوں گے جن کے چہرے کی عادت میں دورانی ہوں گے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اہل سننا تو ایسے سندر کا سوال یہ کون ہے اس وقت کو لے کے اب تک ان لوگوں کو بہت بڑا بنا دیا جس چیز کا نام جو گندگی ہے جن لوگوں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں سے جائیں وہاں کی نیچے زیادہ کوئی ایسا شہر تو بہت بڑا شہر ہے آپ کے جو مرتبہ خانے میں نہیں جائے تو اس وقت بھی حال یہ گا کہ شام کو دیکھتے تھے یونیورسٹلٹی والے آ کھنگے کھنڈے بڑے تھے اور اس کے اوپر سیڑھی رکھ کے تیز جاتے تھے اور شراب تھے اتنا تو تھوڑا ویسے کوئی خاص ایسی چیز نہیں لیکن جس چیز نے پوری دنیا میں اسے رائج کیا اور متعارف کیا بس صرف اتنی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سندر جماعت کے عقیدے کے ساتھ منفی فکا کی آخری زمانے میں سب سے اچھی کا بھی زیادہ کچھ نہیں ایک جو ہے سندر گھر جماعت مطلب محسوس رہا دوسرے گھر کی فکا کی بات محسوس اسی لیے اسی واسطے لیکن لوگوں کو اصل میں قائم کیا حسین صاحب احمد اللہ علیہ اور دوسرے قوم مودی احمد اللہ علیہ میرٹھ میں ایک مسجد میں کام کرتے تھے خانے میں کام کرتے تھے آپ کے تنخواہ ان کے شہر عالم اللہ کا صاحب مقی احمد اللہ کو پتا چلا کہ وہ معصوم صاحب احمد اللہ جیسا آدمی وہاں پر لے جا کے جو بھی کتاب چھپتی تھی اس کو پڑھ کے اس کی تصدیق کرتے تھے ٹرو فیلنگ جو ہوتی ہے بس یہ کام تھا کر سکتا تو حاجی صاحب احمد اللہ نے بار بار اپنی جان کے ہاتھ ڈالتے تھے اور سناتے تھے سوچ میں لکھا سکتا یعنی آپ کو کوئی تنخواہ تو میرے سے کام تھے کے آدمی ایسے جن کے ذہن میں یہ آیا اور انہوں نے حاجی اللہ معمولی آدمی نہیں تھے ان کا حال یہ تھا کہ یہ باتیں لوگوں کو عجیب سی معلوم ہوں گی لیکن حاجی آدھیاپک کا حال یہ تھا کہ چھتے رنگ رونی مستق اس وجہ سے اٹھائیس برس تک تقبیر اللہ کی تذہ اٹھائیس سال تک کا تک رہتا تو ایک دن اپنے خلیفہ محمد انور کو بلایا ابھی حاجی انور صاحب احمد اللہ قوم جائے اسے جی اگر خانسی احمد اللہ سے ملنے گیا انور صاحب احمد اللہ علیہ سے تو حضی انور صاحب رحمد اللہ کو بڑا شوق تھا کھانے پکاتے تھے بہت بس کہیں سے ایسا آیا کھانا کھلاتے تھے جگہ پہ چلے تو حاجی رحمد اللہ کو پڑھنے کا زمانہ تھا تو اسے کروایا میں نے ایک دن سیر کیا کہ اچھا کھانا کیوں کھلاتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بات کی مجھ سے کہہ کے بیٹے بات یہ ہے کہ میں حج پہ گیا تھا اور ان کے کیریئر کا کی جیسی جلد کی بے روشی نیند بے روشی تو وہ ان کے قریب نہیں جاتا تھا پتا نہیں کیا بات ہے ان میں تو اہل نظر اہل علم تو سمجھتے تھے اس مقام کے لیکن عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں دیوان دیا اور حامد احمد اللہ کرواتا ہے کہ مجھ سے تنہائی میں کروایا کہ میں حج پہ گیا تھا اور رحم اللہ کے طواف کے دوران میری نظر پڑی ایک جگہ کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے تو مجھے میں نے ان سے پوچھا تو وہ اپنی تعطیل کر رہے تھے مجھے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا تھا تو پھر مجھے بتایا گیا کہ تم بی علیہ السلام کی اروا آپ کے لیے آئی ہوئی کہتے تھے ان میں سے ایک نبی نے مجھے سب سے پاؤں تک بس ایک نظر دیکھ لیا اور ان کے دیکھنے کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میری عادت ایسی ہو گئی ہے اور اس کے بعد سے یہ آتا ہے کہ میں لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا ہوں بس جی میں یہی آتا ہے ہر ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ یہ آدمی محمد انور آپ سے گزر کے خلیف اور جن کو لفا کے لیے آلو کچھ شہر درجے کا ہوگا اگر نے حاجی آصف حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا دماغ اس کو گرا کر اور دیوبند میں قصبے میں یہ آلات کہ جنات کی شرارت کسی کو بھی محسوس ہوتی تھی تو آج تک رحمت اللہ کی بات ہوتے ہندو مسلمان کیوں بھی ایسا رحمت اللہ سے بات تھے اچھا میرا نام دے دینا اس سے اسے کہنا ہم بتا نہ کرے بس اتنی بات کر تو انور صاحب کہتے تھے کہ حضرت نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنی دلی کا بڑا رستہ ختم ہوا ہے نا شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ والا اب بول نہیں گئے اور بارہ بارہ کو کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ملتا آ گئی رومان دو سب کے پاس جاؤ ہندوؤں کے پاس بھی مسلمانوں کے پاس باسی انہیں کہو کہ میں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ لگا ہوں تو جو اللہ کی توفیق سے پیسے دے دے میں ایسا ہندی کو بھی نہیں مانگا رہا اور اس رومال کو گرا لگائی اور شام کی کو بھی ڈال دی کرتا ہے شام کو آئے محمد انور صاحب رحمت اللہ علیہ تو چار سو اسی روپئے اس زمانے میں چندہ ہوا ہندوؤں نے بھی دیا مسلمانوں نے بھی دیا اس وقت دو قومی نظریہ میں پیدا ہوا یہ بات میں پیدا ہوا ہے تو وہ انہوں نے رحم اللہ بڑے خوش ہوئے اپنی آپ کی بات اور میں اور یہاں تو سب یہ بھی محفوظ ہے کے کے لکھا میں جی، جی، جی، سے رحمت رحمت اللہ اللہ پھر پھر آئے چوہان پہ دماغ تھا اور سلوک طے کیا ہوا تھا تو سیرت کی بہت خوش تھا تو سمجھ کے بننا ہے نا یہ بھی معمولی چیز نہیں تو انہوں نے پھر حضرت سے کہا کہ حضرت زمین لینی ہے زمین انہوں نے پسند کی جہاں سارے پروگرام کا پورا چکر عورتیں ہمارے بچے پہن جاتے تھے بالکل گندگی کی جگہ تھی تو زمین پسند کی اور فرمایا کر کے زمین دے دے گا تو بھائی صاحب رحمت اللہ کو اور ناراض کو تو میں بالکل نہیں اتنا شہر نہیں کیا ضرورت ہے مسجد کافی ہے انہوں نے کہا اگر مسجد کافی نہیں ہوگی ہمیں زمین لینی پڑے گی سب سہرا ہو گیا بھائی صاحب رحمت اللہ کو اور ناراض ہوئے جمعے کا دن آیا اور جمعے کی نماز کے بعد مدرسے کی کا کی بنیاد رکھی تو جمعہ ہوا سارے لگا کماتے تو آج کا میں نے کر کھڑے ہوئے میں سخت مخالفت کی ان کا بالکل بنیاد نہیں رکھتی مسجد ہے اور آؤ اور گئی کی کیا ضرورت ہے اتنے گندے خرچے کرنے کی پھر گندے کام سے شروع ہوئے تھے یہ کیا ہوگا تو دعوتی رحمت اللہ صاحب سب لوگ چلے ایسا بنیاد رکھیں چھوڑو آج کا کو بس میں ان سے نہیں بچوں گا پھر سب سے لے کے مسجد میں کوئی نہیں رات رہتا رحمت لا کے پاؤں پکڑ اور تازہ صاحب کھڑے ہیں اور آپ اپنا رات ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ سے پتا کہ عادل صاحب رحمت اللہ سے لے کے نون شاہ صاحب رحمت اللہ سے وہ چلے گئے اور دیوبند کی اس طرح بنیاد رکھی گئی یہ اہل سنت کا جماعت کی تعمیر کی آخری گناہ میں جو ظاہر ہوئی وغیرہ دیوبند کے ضروری بات سے کیا کام کبھی یہی تعمیر فرق وہاں قلعے میں فرق آ جائے وہاں کے اہل کو کہنے لگیں کہ یہ جی بڑا اچھا آدمی تھا وہاں سے کہنے لگیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے پھر جو بدوبند کو کون پوچھتا ہے اس سے تعلق اس وجہ سے ہے کہ اہل سنت اور جماعت کی تعلیم سب سے اچھی وہاں سے آئی اور یہ کہ ہنسی چکے ہمارے علاقوں میں والد ہے اس لیے ہنسی چکا جو تھی وہاں اور جو اندر کے پاس تیسری تھی وہ اور وہ یہ بات تھی جو مولانا ناصر حسن کی رانی نے لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جوبن میں جھگڑا تھا کہ جوبن کو ڈرایا کیوں جا رہا میرا سب کیوں ڈرایا جا رہا تو یقین نفر اللہ کا قدو حدیث پڑھا کر بخاری شریف پڑھا کر آئے تو میں حضرت کے پیچھے پیچھے چلا گیا جب میں نہ ہوئے تو میں نے کہا سر جوبن کے بنانے کا مقصد کیا ہے فرمایا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے استاد احمد اللہ کہتے تھے کہ مدرسہ اس لیے بنایا ہے کہ طور پر انگریزوں کو یہاں سے نکالا یہ اندر کی بات اپراست تیار کیے گئے اور اپراخت تیار کرنے کے بعد یہاں سے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے یہ کام کیا جائے لیکن یہ چیز ایسی آسان نہیں تھی جیسے اب کسی بھی یہ انگریز کہہ رہے ہیں نا خاص طور پہ امیرکنس نے جو جو کہا کہ مدارس میں تجیری لگائی جاتی ہے تو اسی معنی میں ہے کہ مدارس سولیجیت آزادی اور اپنے بطر کے ساتھ محبت آدمی کے سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر اپنی ملک کی حفاظت کرو تک خدا کی ملک کی حفاظت ہو تو یہ بھی پیچھے چلے جاؤ تو کسی نے آپ مکھی احمد اللہ سے مکہ مقررہ کا رحمۃ اللہ سے دارالعلوم بنایا یہ تو تم کہتے ہو تمہیں کیا معلوم کہ کتنی پریشانیاں خدا کے حضور میں رگڑی گئی ہیں اور کتنی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اور تحقیق کے وقت میں کیا ہندوستان میں دین کو میں رکھوں تب جا کر یہ میں سارے مجھے میں آیا اور اسی زمانے میں یہ سارے بزرگ جمع ہوئے تھے مکہ مکرمہ جو بیٹھ کے بات کی ہوئی کہ جتنے افراد کے قتل ہو گئے سر کیا پہلا قتل عام ہوا ہے سید صاحب احمد اللہ کے زمانے میں شبلینا رحمت اللہ کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ کے دور تھا اس میں قتل عام ہوا اس سے بھی ویسے دیکھو تو جانے جانا احمد اللہ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد عام وقت موبائل سنگھ صاحب احمد اللہ کسی نے کہا حضرت لوگ آپ کو مارنے کی فکر ہیں دلی میں تو انہوں نے کہا کرو ہاں، میرے مارنے کا کچھ فائدہ نہیں اور لوگ سوچتے نہیں ہیں ہمارے شہر جانا اللہ کو شریک کیا گیا تو اس کی سزا میں دلی میں نازر شاہ کے گھوڑوں کے سن خون انسانی خون میں ڈوب گئے ان کا ایسی آفت آئی باتیں چھوڑ دو تو یہ ہوتا ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جو چھو ہوئی ہے تو بہت لوگ مقرر ڈھونڈنے نکلے ہیں علم کو جب میں کافی اور کلاسی کی کتابیں پڑھنا پڑھانا جانتا ہوں تو خاص شان لو آدمی نہیں ملتے افراد نہیں ہے اور افراد وہ جو وہ تیار کرنا چاہتے تھے وہ تو خیر بہت بڑے لوگ تھے اس کے مقابلے میں شراب تو ایسے سندر پر جماعت کا جو موقف تھا اس کو جو رنگ بدلے دیا ہے اور انہوں نے پڑھا پڑھایا اور خوب پڑھا اور ایسے اے جماعت کے عقائد کی جو تشریح وہ ہمیشہ کرتے رہے میں رہتے رحم اللہ کی کتابوں کو دیکھو وہ اصول کی ایسی کتابیں ہیں کہ ایسے جماعت کے عقائد کے اور ان میں کئی شخص ایسا لگا جس کی کتابیں تینوں اور باطل مظاہر کے میں نہ لکھی ہوں رحمت اللہ اللہ کی کے رب میں اور اللہ اللہ اللہ کی کی نے پوری کتاب لکھی ہے آپ حیات کے موضوع پہ حضور صلی علیہ وسلم زندگی کیسی ہے اور مبارک میں وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے اور اللہ بہت کچھ اور رحمۃ اللہ مسئلے کو اتنا عمدہ بیان کیا یہ سارے حضرات اب حضرت رحمت اللہ کی کتابیں بڑا کمال ہے کوئی سمجھ لے رحمت اللہ کی کتابوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں بڑا مقام حاصل کیا ہے حضرت کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے حضرت کی جو بحث کی ہے عقیدے کے معاملے میں اس لیے آپ عام کر رہے ہیں کہ یہ نے کہا سننا سنت کون ہے کے لوگ جو تھے یہ صحیح معنوں میں اہل سنت کا جواب تھے اور انہوں نے ان کی کتاب کی صحیح تعلیم آپ کی زمانے میں تائی ہوئی اس لیے ان کا اڑگاوا دیکھ لو تو سارے ہر کی کتابیں مشکل حنفیت سے انہوں نے گریز نہیں کیا اور پھر وہ آدم بنے پھر اور آدم بنے پھر اور آدم بنے حتیٰ کہ جب تقسیم ہوئی ہے تو یہاں پاکستان میں جتنے بھی اہل علم تھے اس پر جلد سے یا تھے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جتنے علماء یہاں پہ یاد ہمارے جتنے ساتھ تھے اب تک علم کے پڑے ہوئے تھے یہ تو اب تعلیم کے طریقوں کی جو آپ نظر آئی ہے نا یہ اب وہ ہے میرا اس تو وہ کام ہو رہے ہیں جو وہاں پہ بنے رکھتے تھے بڑے بڑے جینے مزاج کے اور بہت مٹے ہوئے ہندوستانی جماعت بھی آپ دیکھیں گے کبھی آپ دیکھیں بہت مٹے ہوئے لوگ اتنا علم ہونے کے باوجود ان کا آنے کا لگتا نہیں تھا کہ کوئی آدمی ایسا مولانا ہوتی رحمت اللہ آگے کا پڑھانے تو ایک جلاس آ رہا تھا تو کہنے لگا اگر اس کو دیکھا اس نے کہنے لگا سوٹ کما ہو گیا ہے سمجھا طرح کرائیے گی پھر آج کا باہر آ رہا ہے تو صحیح ہے چھوڑ جانا نہیں تو کیسے پتا چلے کتنے پاک کہ کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخصیت ہے یہ وہ ہوتی ہے جس نے اتنا پڑھایا ہے پبلک ہے شکیل رحمۃ اللہ کو نہیں آتا اگر تعمیر رحمت اللہ علیہ نہیں نہ پڑھتے اگر لکھا ہے کہ نو سال دیوگن میں رہ کے مولوی بن جاتے ہیں اور نو مہینے میرے خیال آپ رہتے تھے کام لوگ میں انسان بھی کرتے اور انہوں نے لکھا ہے آپ دیکھو جس کو یہ شہر پنجاب ہے اور اپنا ہے اور فلاں پتہ نہیں ہے جرندوں کی کیا دلچسپی ہے اور پھر لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں دیوبند میں شکیل رحمت اللہ کو زیادہ زیادہ ہو جاتے تھے بڑے فرمائیں اس سے زیادہ کوئی پیدا تھا اور ابھی میں دیکھو تو ان میں کوئی شیر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے جیسے بہت سے جانوروں کے نام دیے ہیں یہ پڑھ لینا اس طرح کے منصوبات میں تو یہ ایسی سنت کر کے جواب جو تھے نا یہ ہے شاہ رحمت اللہ کی بات یہ ہے کون ابتدا قبیلے کی ایسے ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد جب عقائد کی موبائل مبارک امت میں موبائل بعد میں شروع ہوئی وہ اشتہار کا دور بعد میں آیا سب سے پہلے جہاں سے کی اشتہاری اعتبار سے معاذ اللہ ہوئی ہے وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی عقیدے کے متعلق قرآن کیا ہے اور پھر جب فلسفے بات پر آئے ہیں پھر تو گویا دروازے ہی کھل گیا پھر تو ایسے ایسے گمراہ سب کے پیدا ہوئے اور سب سے پہلی جو پھوٹ پڑی ہے وہ پھوٹ پڑی ہے یا تو یہ کہیے کہ خوارش تھے یا یہ کہیے کہ اہل تشریح اپنی ایسے اجتماع سے ٹوٹ پڑی اور پھر فرقے بنتے رہے ختم ہوتے رہے بنتے رہے گزرتے رہے بنتے رہے کوئی ہے نہیں سکا صرف ایک طرح ایسا ہے کہ اس طرح میں جتنے ہم لگے ہیں یا اس طرح کی جتنی کوریج پائی ہے اتنا کوئی الجماعت کے مقابلے میں نہیں پھیلا جتنے سکتے ایسے تشریف پھیلے ہیں جاتی ہے اور ان میں کسی معنی علم تھے اور بہت بڑے بڑے اہل علم تھے ان کی کتابیں دیکھو ان کی بات دیکھو اور اچھے اہل سنت کا علاق ہے لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے یعنی کلاس کے بارے لوگ تھے تو یہ خوب پڑ گیا وہاں تو اس کے بعد بہت ملا جاتا تھا اور موسم اللہ تو پھر وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں موسم اللہ کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا اس کی کبھی عرض کریں گے تو موسم اللہ کی ہے یہ اتنا بڑا حصہ پیدا ہو گیا کہ اس نے عالم اسلام کی ایک طرح سے چولہے ملا کر رکھ دی امام احمد ابن احمد رحمت اللہ نے نہ ہوتے اس کی قربانیاں نہ ہوتی تو ان موسم اللہ کا رکھ جانا بڑا دشوار انہوں نے نئے نئے نظریات کی سب سرزما کا لفا گیا معمول رشید واسطیوں میں ان سے بڑا آدمی گزرا اس کے باپ نے صحیح معنی میں اسے کروایا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ حکومت سے سنبھالنے والے یہ مسلمان اہل علم میں یہ امتیاز رہا ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کرتے انہیں یہ سوال کی کرا کہ ہمارے پاس کیا بنے گا جس چیز کو بھی وہ حق باقی جو بھی بات بتایا الگ ہے جس چیز کو جو سمجھتے تھے انہوں نے اپنے جان نشین پیدا کیے اب انہوں نے رشید نے کیا کیا اپنے بیٹے معمول کو بلا بنایا اور معمون نے حدیث پڑھی امام مالک رحمت اللہ علیہ اور روٹیکا پڑھی امام محمد رحمت اللہ علیہ تو جس بچے کے امام محمد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا اور رحمت اللہ نے اس کی علمی شان کو کیا کہہ اتنا علم تھا اتنا انسان کے بہت بڑے بہت سے کیا کام کر لینا وہ جب آئے ہیں کوفہ میں تو ہر طرح پنکھی فکا تھے محدودین تھے تو انہیں بڑی جگہ ہوئی کہ یہ کیا مصیبت ہے تو انہوں نے جا کر اپنی کتابیں رہ لجنا سے بولنا شروع کر دی علم کا دور ہو رہا مسلمانوں نے اتنا علم تھا اتنا علم تھا مسلمانوں میں کہ پورے پورے شہر میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا کہ سو فیصد آبادی میں پڑھی لکھی تھی تو تو وہ وہ جا لکھا کتابیں اور دریا کا پانی کیا ہو جائے جو تھا تھا پوچھتا کہ کرتا ہے حضرت وہ کہہ رہے وہی کی کتابیں دھو رہا ہوں یہ ضد تھی نا امام کا جنما مر گئے حضرت سے لیکن وہ کہتے تھے کہ موہنکا کی کتاب اور حق کی گیا چودہ سو تیرہ سو سال ہو گئے عمر کا اکثر حصہ ہوتی ہے اور امام حق رحمت اللہ علیہ اتنی تحریر کہہ رہے شری بہن کیا اور پوری امت امام حق رحمت اللہ علیہ کی کرتی ہے سوائے ان علاقوں کے جو افریقہ میں ہیں وہاں جرمنی مصر وہاں مصر کچھ علاقہ یہ سارے لوگ جو ہیں امام بخش رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہر خدا بخش رحمت اللہ علیہ کی یہ تماشا وہ کرتے رہتے کسی نے جا کر معمول کو ملاسیا کے لیے ہو رہا ہے معمول نے انہیں بلا دیا اور نے کہا آپ لوگ صلی اللہ کا کون سا خطرہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے خلاف بڑے خوش ہوئے انہوں نے حدیث پیش کی معمول نے خود حدیث پیش کی معمول نے کہا یہ اسلامی بارش کا دیا ہے اسلامی بارش کا دیا ہے دوپہر شام تک تو بحث رہی جتنی دیر تھی اس پر معمول نے کافی بدل آپ کا یہ مقام نہ ہوتا تو میں روز سزا دیتا کہ لوگ یاد رکھتے اور خدا کی ابو احمد اللہ نے جو بھی قصبے دی ہیں اس کی تاریخ میں بھی عادی ہیں کہ آپ لوگوں کی غلط غلطی ہے اس میں عادی نہیں ملتی تو معمول موت ہو گئے اور معمول میں اتنا غلبہ ہوا اتنا غلبہ اس نے لکھ دے گا کہ امام احمد ابن امبر احمد اللہ کو موت ہونے کی دعوت دی جائے اور اگر نہ مانے تو انہیں گرفتار کر کے میرے پاس بھیجیے اور امام بخاری احمد اللہ کے استاد کے علم نے نظیم اور بڑے بڑے مشاہد نے دستخط کر دیے کم موقع کے لیے اچھے سے نظیم احمد اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں ایسے سنت لیتے ہیں لیکن اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیم ترین جو میرے پاس ہے یہ ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مجھے روک کر بھی کر دیں گے تو کبھی بھی دستخط نہ کرتا پر تین آدمیوں نے ساتھ دی ہے ان میں امام احمد دنیا اندر جانا گزارا کہ امام احمد رحمۃ اللہ کے تیز مجھے گرفتار کر چلے گئے تو میں راستے میں دعا کرتا رہا کہ اللہ معاون کا سامنا نہ ہو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ گھر کے گوشن کے شاگرد ہیں اور یہ پتا تھا کہ معمول نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ کو پڑھی ہے تو مجھے حضرت کی اس بات سے وحشت ہوتی تھی کہ امام ماجد رحمۃ اللہ کے کا دوسروں سے میں کروں مجھے ادر معنی تھا تو معمول میں اچانک چاہے تھا انتظام ہو وہ تھا ایران ہے اس کی قبر یہ کہاں سے الگ ہوئے خواتین پہلے الگ ہوئے جہیز اللہ کے زمانے میں ملچیاں پیدا ہو گئے تشلیہ پیدا ہو گئے نئے نئے نئی نئی چیزیں ان میں بس ایک رکھتا ہے کا یہ چنتے رہے اور چلتی رہی آندیاں چلتی رہی گمراہی کی اور کیا کیا چیزیں آتے رہے بس یہ وہ لوگ تھے جو اب تک نہیں اترے اور یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں سنگنت نے فرمایا جب زمانے میں وہ اب تک رہیں گے اب تک ان کا آخری گروہ علیہ صلاح السلام سے جا کے مل جائے پہلے سنت الجماعت نے جو عقیدے کو بانٹا ہے شاہد رحمت اللہ نے اس جزیرہ میں دو مقامات پر اس طرح کی پہلے مان لے لیا کہ ہم مقابل سننا پہلے سنت ہوتے کون اور پھر ایک نظر کے آگے جا کر جہاں بھائی کا آگاہ صفات پر بحث کیا وہاں کا لیکن جہاں بھائی کا آگاہ صفات ہے نہیں وہاں سے ہم کر لیں شاید کر لیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عقیدہ کیا ہے اس کو اور سنت الجماعت کا جواب سنت میں کیوں کہتے ہیں اس کی تشریح ہم نے عقیدے کے مسائل میں کر دی وہ اب تک کوئی اسی گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں وہ اتنی کیسے چیزیں کسی نے سننی ہو تو وہ سن لے ہم یہاں کی تشریح نہیں کر رہے تو اہل سنت پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ لکھا ہے انہوں نے کہا دو قسم کے لوگ ہو گئے ایک اہل سنت پر جماعت اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ یہ نہیں کہا کہ دوسرے قاتل ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے سب کا یہ کہا ہے کہ ان پر اصل کا غلبہ ہو گیا تھا اصل کا غلبہ کیسے ہو گیا جو غیبی حقائق ہیں ان کو وہ تسلیم کر وہ اصل کے روح سے کرتے آخری بات مثلاً جی؟ سمجھانے کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لائیں لیکن دیکھو میٹر ہے مادہ یہ جو ایٹم بم کی تھیوری ہے تو یہ ماتے کو توڑنے کے نتیجے میں جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کی بات ہے وہ کہتے ہیں میٹر جو ہے انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے توانائی میں تبدیل کر لیتے ہیں کیسے ارد کریں وہ کہتے ہیں توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے توانائی کہاں جاتی ہے آگے اس لیے پورا ایک گروہ طبیعت میں جسے زمانے یہ فزکس کہتے ہیں فزکس کے پڑھنے والے وہ پورا ایک گروہ ہے جو اس بات کا کارڈ ہے کہ ماتا کبھی بھی تباہ نہیں ہوتا اور اس کو کی بنیاد پر آگے چلاتے ہیں ہمارے یہاں یہ جو موبائل ہیں ان کو سمجھنے کے اہم اس کو کر سکتے ہیں یہ ہیں ڈاکٹر عبدال خان وغیرہ یہ کتنے اپنے شعبے میں مارے ہیں تو ان کے لیے معمولی بات ہے تو یہ جو توانائی ہے کہ یہ کیسے کنورٹ ہوتی ہے اس کا مزید کیا بنتا ہے اس کے مقابلے میں کا نتیجہ یہ ہے کہ مادہ ماسکا کو پیدا اللہ کی حیثیت کیا بھی آپ مادشاہ کو پیدا نہیں کر سکتا ہندوؤں کا نظریہ یہ تھا کہ مات کا پیدا کیا جا سکتا ہے نہ دباؤ کیا بلکہ ایک عادت سے دوسری عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کہتے تھے کہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا چل رہی ہے اور بھی ہے بہت سے لوگ اپنی تجیل کے پائے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ نے اسلام میں کے زمانے میں یہ بحث ہوتی تھی اسی لیے عراقی نے اس پہ رسائی دکھا اسی وجہ سے نام اقبال کرتے ہیں نا جرمنی زمانے کا محنت کرنے تو انہوں نے ہندوستان میں تین آدمیوں کو خط لکھا کہ آپ اس پارلیمنٹ میری رہنمائی کریں ایک انہوں نے خط لکھا تھا وہاں عبد الدرباد کا رحمت اللہ کو اور وہ ریاست دو کے تھے اور امام سے منصف اور فلسفے منصف اور فلسفہ کے لوگوں کا قدم تھا ایک نے خط لکھا اس کا ہمیں مطلب معلوم نہیں کیا جواب ہمیں ملا دوسرا خط انہیں لکھا تھا دیوبند اضرت کا جی اللہ حضرت سے کیا کہ جرمنی جا رہا ہوں میری رہنمائی کریں تو حضرت نے ملاقات سے انہیں ایک رسالہ دیا عراقی کا اور حضرت نے فرمایا اس زمانے میں انیس سو یعنی تیس کے قریب قریب کی بات ہوگی میں نیوٹن نے جو سیریز پیش کی ہے نا عراقی نے اس رسالے میں دائرت کی ہے اور حضرت کا کہنا یہ تھا کہ عراقی کا رسالہ یہ نیوٹن کو مل گیا تھا اور نیوٹن نے یہ نظریات فری سے لی تیسرا تھا نام اقبال جی میں آخری زمانہ تھا ان پہ جی کیا تھا بس روتے رہتے تھے چپ رہتے تھے اور کسی نے نام اقبال کا خط کر کے سنایا تو مسائل نے لکھے ہیں اس پہ ساری چیزیں موجود ہیں لکھ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں کچھ کہہ نہیں ہوں تو خاموشی اور استقرام ہونی چاہیے تم پہ ہو گئی تو یہ جن مسائل کو اب سائنٹسٹ بحث کرتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے یہ عقیدے کی مبارک میں آیا ہے اور پھر عقیدے کی مبارک میں اہل سنت نے اس پر بحث کی کہ کیسے مثلاً انہوں نے یہ کہا کہ جس چیز کو تم ماتا کہتے ہو اس کی ایک شکل اللہ یعنی نے شکل بھی اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماتے کی تکلیف سے انسان کا اختیار نہیں کیا لیکن ہے اللہ کی ہے وہ کہتے تھے اللہ کی کی ہے جاتے کرنا کاری نہیں ہوگی باقی ہر چیز اچھی کٹناکاری ہو سکتی ہے تو یہ ان کی ابتدائی مباحث میں جو اس زمانے میں بھی ہوئی ہے مسلم لوگوں نے تو شاہ سب ہے دو جگہ کلام سے ایک اپنی باتیں کر کے لیکن اگر آپ سننا چاہیں پہلے سنت و جماعت میں کیوں بیٹھتے ہیں کہ کیا بچہ ہے تو اس پہ ایک تقریر اسی میں ہے یہ جو اسی کے قریب بیانات ہیں نا عقیدے کے موضوع پہ اگر آپ اسے سنیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سنت کوئی جواب ہمارا نام کیوں رکھا گیا ہے چھ اللہ سے کچھ کہا ہے یہ ان شاء اللہ بات